یہ کہا جائے گا یا یو ناس تو مانا بنے گا اے لوگو جب کہا جائے گا اے لوگو تو اس میں سنی وہابی دیوبندی شیعہ مرزئی ہندو سکھ عیسائی آفر مومن فاسق فاجر نیک بد متقی پرہیزگار ولی مولوی پیر سب اس میں شامل ہوں گے جب یہ کہا جائے گا یا یو ناس مگر اللہ نے یہ نہیں کہا مخصوص طبقے کو مخاطب فرمایا کیا یا یو زین آمانو اے ایمان والو ابھی برفردار اس سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اس نے کہا کہ میں شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں دعوت خطاب دیتا ہوں تو جب کسی کو بلایا جائے ندا دی جائے جو کام ہوتا ہے اسی کے ذمے میں ہوتا ہے سب کے ذمے ہوتا ہے مثال دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے تقریر کے لیے مجھے کہا گیا ہے اور کھڑا کوئی اور ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ کریمی صاحب آ کے مولانا کریمی صاحب آ کے تقریر کرتے ہیں اور دعوت ان کو دوں اور کھڑا کوئی اور ہو جائے یہ کیسے ہو جائے گا کہوں کہ فیصل بیٹا جو ہے جی ہاں فیصل ندیم بیٹا ہے میں کہتا ہوں مولانا فیصل ندیم بیان کر دے نام ان کو پکار ان کو کوئی اور کھڑا ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں جس کو پکارا جائے گا وہی آئے گا نیکسٹ کام آگے جو کام ہوگا اس کے ذمہ ہے جس کو پکارا جائے گا اللہ نے یا یو نہیں فرمایا کہ سب لوگ یہ کام کریں نہیں کن کو فرمایا یا یو اللہ جین آمن اے ایمان والو معلوم ہوا آگے جو کام ہے وہ صرف ایمان والوں کے ذمے ہے وہ کام کیا ہے وقوم و صادقین کہ تم ساتھ جب بھی دو صادقین کا صادقین کے ساتھی بنو بولو صادقین کے صادقین سیگا ہے جمع کا بات قابل غور صادقین سیگا جمع کا اور جمع کا اطلاع کم از کم تین پہ ہوتا ہے واحد تشنیہ اور جمع واحد ایک تشنیہ دو کو کہتے ہیں جمع تین کو کہتے ہیں آگے جتنے بھی ہو وہ جمع میں آتے ہیں کم از کم بخیل بھی ہو تو تین تک ضرور جائے گا بادرہ قابل غور صادقین سیگا ہے جمع کا جمع کا اطلاق ہے تین سے اب مشہور صادق بھی دیکھے جائیں تو سیدنا صدی کے اکبر ایک صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ دو حضرت امام جعفر صادق تین کم از کم یہ تین تو بات کار میں غور ہے فرمایا یا یو اللہ خون شاد ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرو کس معاملے میں فرمایا شاد کی سنگت اختیار کرو اگر مشہور شہادت ملائے جائے لگائے جائیں دیکھا جائے تو پھر صدیق اکبر اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین ملمو صدیقہ دو حضرت امام جعفر صادق تین مگر یہ حکم کن کو ہوا ہے بولو بولو اب جن کو حکم ہے وہی کریں گے اور صدیق اصحاب رسول صدیق اصحاب رسول صدیقہ بیٹی ازواج رسول امام جعفر صادق آلہ رسول یوں کہہ لو ایمان والو شہداد بھی منیا جے ازواج بھی منیا جے تہار کو بھی منیا جے جب قرآن پہ بیٹھے گا ایک سنی کے درخت سارے مانگا جس نے قرآن ویکو گے پھر تمہیں سنت کا سچ نظر آئے مذہب وہ کسی کہانیاں نہیں ہے یہ اگلی گل لگ شہروں گئے مذہب سڈا ہوگا جا دا قرآن ہے نبی فرمان ہے اللہ دا قرآن ہے بولو نبی دا صدیق اکبر ایک کیونکہ صادقین سیگا جمع ہے حضرت عائشہ صدیقہ دو امام جعفر صادق ترے صدیق اصحاب رسول صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول ایمان والو یا اللہ حکم فرمایا وقول ما صادقین صادقین دی سنگت اختیار کرو آل نو بھی منو ازواج نو بھی منو اصحاب نو بھی منو اور ایمان والے جن کام دیکھ رہے سامین سادے کین کی سنگت اختیار کرو آل نو بھی منو ازواج نو بھی منو صحاب نو بھی منو اور ایمان والے جن کام دیکھ رہے سارے لا کے دیکھ رہے کوئی صحاب دا منکر کوئی آل دا منکر کوئی اولاد دا منکر کوئی صحاب دا منکر کوئی ازواج دا منکر ایک سنی ہے جو سارے من کر سنی جو سارے من اور میں دعوے دل کہنا کوئی ماں کا لال اپنا کیدا قرآن تو ثابت نہیں کر سکتا صرف آج سنت ہی میں کوئی چوری نہیں کرتا پہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی ہے جدو تک زندہ میں اپنی گل کا ذمہ دار میں دعوے نال کہہ سکتا ہوں کوئی ماں کا لال اپنا کیدا قرآن تو ثابت نہیں کرے سوائے آخل سنت ورنہ جڑے بڑے پاٹیکا بنے نے میں انہوں نے عقیدے پیش کرنا وا جی قرآن چو کر فی عقیدہ دس لاکھ روپیہ دل میں تو چوری چولی گل کر کیسٹا بھی دیں گے تو ویڈیو بھی بنتی ہے کوئی ماں کا لال میں انہوں عقیدے پیش کرنا فی عقیدہ دس لاکھ لے جان سی لم تفالو بلم تفالو ماں جمے ہی کوئی نہیں جہاں اپنا عقیدہ قرآن چو پیش کرے سر سن مذہب خدا دی قسم وہ سچا تے سچا مذہب ہے جڑا سارے پھیر کے دیکھ لو تمہیں یہو جہا سچا تو سچا مذہب کدھر نظر نہ آئے گا وہی وجہ ولی ادو بنتا ہے جدو سچا عقیدے کا بھی سچا ہوے تو عمل بھی چنگے ہو بات آ رہی ہے جمیری تو سنیے خواجہ جمیری جی سنیے چوس جی پاک سنیے چ جی بابا صاحب سنیے چ مجدد پاک سنیے چ سارے کل پھیرا مار لو ایک دادا صاحب ورگا لکھا دو بنا کو سوکھی گل تو نہیں ہاں۔ مزاق نہیں بدکار کے گھر سے حلالی کی تلاش کو معمولی بات نہیں بہت مشکل ہے جب عقیدہ صحیح نہ ہوگا تو ولی کہاں سے پیدا ہوگا زمین بنجر کی ماری ہوگی اتو چنگا فصل کی توقع کھڑے ہو سکتی ہے دل کی زمین کی ایمان ہوئے گا تو پھر غوث پاک پیدا ہوگا یہ صرف سنیا کا حق ہے ان سارے سنی بادشاہ بندے ہوں پتا کون نہ مطلب انٹرسٹڈ ہوں اپنے مولویاں تو دور اج کل وہ کام مکے تو گانے لہر والی گل ہی کو نہیں رہ گئی صحیح بات ہے ایسا بھی کہتے ہیں مگر میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں میرا مقصد سنیت کی ہمدردی ہے کچھ محرم سے پھیلے ٹھیک سے پھیلے گا دلائل سے شیر شاعری پہ جا کے کام اور پھر اس شیر رافضیت تمہارے دیش کو قابو کر رہی ہے رافضی کے نائنٹی نائن پرسینٹ راضی نے اتنے صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں صحابہ دا ذکر ہی نہیں کر کے سارے تو گاؤں بجنا رہے سنیو اپنے مسلک پیار کرو نجات مسلک میں ہوگی فرق کر رہا ہوں توجہ فرمائیے بات چکے صدیق اکبر دی اس واسطے باقی پھر کسی لے سے تو مرض کر اج صرف صدیق اکبر کی گل ہو گئی مرض کرنا پیا کہ سارے تو لا کے گئے اگر پورا ہوں تو سننی نہیں پورا ہوں تو بولو بولو پورا ہوں تو سنی پھر قرآن کہہ رہا علم مبدا کا فل قربا یہ بھی لا کے ویس قریبی ہے ہی اولاد ازواج سسرال داماد انہوں نے بھی منگتے ہیں تو سننی

برا رب نبی نو دکھا ہی کوئی نہیں یہ خاص وجہ ہے پتا کیوں صاحبزادہ زیادہ شہید خلا حسین شاہ صاحب اللہ انہوں نے سلامت رکھے تو اللہ کھولتے دیا بھائی سلامت رکھے بہت تابعہ دار نے پیار کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں بیٹا نالوں بہت پیار کرتے ہیں اور ہاتھ چم ہے قدم چم ہے اللہ جزا دے سو اللہ بہت زیادہ میں دعائی دے سکنا اور بھی کر سکنا عزیزہ نگرانی مگر کوئی خطبہ ٹوٹ ہے وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تھوڑا یاد کرنا تھی سوچو کچھ میں تھوڑے برابر کا ہوں آخ سکتا بولو تو صحیح مثال دیا وہ ایک پیو دے دو پتر تو آدھا تیری جائیداد کا دا وارس ہاں بھائی میں تیرے برابر ہوں دوسری دنیا جی بابری نہ کرے تو برا تو آدھا نا ہوں بھی ہوں بھی کہ میں تیرے برابر دا ہاں۔ رب نے نبی نا دیتا ہی نہیں تو دعوی کرے ہی نہ کہ میں تیرے برابر ہوں رب نے آخیا تینو پڑا دتا یہو جہ ہو گئی یہ تینو پڑا اس واسطے دتا یہ نہیں کہ پڑا کی نعمت تو مارو رکھا اس واسطے دتا کوئی دعوی کرے ہی نہ کہ میں تیرے برابر اگے آ گیا جس ویل منڈا جوان ہوں تو ویاہ ہوں سسرال تے ازواج یہ ویخ لائے سسرال تے ازواج دے منکر پھر جسے شادی ہوں تو اگے اولاد اے اولاد دے منکر اگے ہوں آل دوتر آ دوجے دو تروان دے منکر ایک سنی ہے سارے نو لاندا جا ذوق بھی پورا ہو جائے آلہ حضرت کی زبان سے ترجمہ کر رہے ترجمہ کر رہے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ ہم کا رضا کا بری سب کا ہو رحمت اللہ اللہ کروڑا رحم کا نادل فرمائے لا تعداد قلم توڑ دیتے آپ نے فرمایا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے بیٹھے نہیں مل کے کہہ لو تو ہے بچہ رکا تیری نسل میں ہے بچہ نیو تے ایو ہے نے گرامی مرض کرنا پیا خال کے کائنات نے فرمایا کے کائنات کا قرآن پیش کرنا پیا وکول ماسا کو نہ ڈرو اتنا کل اللہ کو نہ ڈرو وہ بخون ساد کی تھی سراد کی دینا لگو تو اج بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جی جہاں صدیقہ دے سردار میں کون سی شادی میں کیا جی اکھے اتراج میں کیا جی اکھے قرآن میں صدیق دا نا تے نہیں نہ لیا میں کہ گل ٹھیک ہے کہ اچھا، شادی وقون ما صادقین اعتراض ہے پوتر جی، جی۔ اعتراض کر سکتے کہ وقون ما صادقین اللہ نے فرمایا سچے دے ساتھی بنو صدیق صادقین دے ساتھی بنو تو شادی اتنے صحیح نے صدیق اکبر کا نام تو نہیں نا میں کیا نہیں اچھی جدو نام نہیں تو پھر تھی استدلال کر دے پہ تے استدلال میں سارا اختلاف ہو سکتا ہے میں چاہو تو تھی خدا رسول بھی کر دو جی، میرے کر دو تاکہ فرق پائے گا

نہ وکھاوا چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے تے زبان کٹو مسلمانوں پیش کریں گا انشاءاللہ شاء اللہ دا قرآن ہوئے گا نبی دا فرمان ہوئے گا ذمہ داری نال گفتگو کروں گا یہ نہیں آخل گا کدی سجوں آواز آئی کدی کھپیوں آئی کدی اگوں آئی کدی نہیں آواز آئی یہ کہڑی تقریر تقریر ہو جڑا اللہ دا قرآن ہوئے نبی دا فرمان ہو بولو نبی دا ساری قوم بیٹی بھولی بادشاہ جی دس آئی آج تو رس کرنا ہو میں رس کر دینا ہوں میرے صدیق اکبر صدیق نے میں نہیں کہندا تے سر میرے یقیدہ نہیں مولا مرتضا نے صدیق آخیا میرے نبی نے صدیق آخیا امام جعفر صادق نے صدیق آخیا گل تو ہو گئے گل گلت ہوئے میری آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوں پی حدیث نہ وکھاوا چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے تے زبان کٹے تے جے گل سچی ہوئے مر جانا ہزار من مٹی قبر ہزار من مٹی جہی اوتے پی جانی ہے کسی منا میں دون نے نال نہیں جانا جی قبر کم آنا تے مدینے دے تاجدار نے آنا پارٹیاں جنا پو آخرت برباد نہ کرو ایو چبل چبل دے آخے لا کے ملک نو برباد کر دینا تڑے پارٹیاں بنا چڈا انہوں آؤ میرے نبی کا فرمان لال منگ لو جا کرنا پڑھنا مسلمان بھائی ہو توجہ دل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نب پہلے میں آدیش پیش کر دیا مسلمان بھائی ہو امام علم بھی آ جانتے دے پے ناز صدیق اکبر عمر فاروق عثمان گنی سب کہو سبحان اللہ نبی پاک جناب صدیق اکبر جناب عثمان غنی جناب عمر فاروق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے نہیں پائے وہ خود پہاڑ سے کتنے جانے ضرور نہ کہہ دے بہت پہاڑ حضور نے فرمایا میں اہد نال پیار کرنا اہد میرے نال پیار کرنا جی وضاحت میں اگے چل کے کرنا میرے نبی لے کے جانے پہ نال غلام نے صحابہ نے میرا دھیان کرو میرے نبی نے جس نے بہت قدم رکھا نا بہت ہلیا مترجم ترجمہ جی جو خود ہلیا میں کہ میں نہیں انہیں کہا شاہ جی ترجمہ یہی ہے میں میں میں کہ کہ نہیں ہاں، نہیں نہیں نہیں اس کیا ہلیا ہلیا تو کمبیا میں کہ میں یہ بھی نہیں من ہلیا بھی نہیں منگا کمبیا بھی نہیں منگا حرکت کی تھی میں بھی نہیں مانگا میں بھی نہیں مانتا مسلسلہ آ گیا میں بھی نہیں مانتا ہو کہ تو مانتا بھی ہے کہ نہیں کچھ آخیا میں تین کیا ہے ترجمہ غلط ہے میں کہ میں تینوں آخیا غلط ہے میں تینوں یہ آنا پیا میں منتا نہیں میرے تو کیوں نہیں منتا میں کہ میں اس واسطے نہیں منتا ترجمہ میرے والا نہیں کہ کیوں میں کہ میرے مذہب کی بنیاد عشق تے ادب تے میرے مذہب کی بنیاد دے عشق تے تے ادب تے یہ ترجمہ عشق تے ادب تو خالی ہے لیا میں نہیں منتا میں اس مثال دے دینا ایک بندہ اتو جانا اور جا کے فاٹک کو کھلوتا ہے انہوں کچھ دن کتوں آئے <laughs> تو میں یار وہ بجلی ملے گیا سن مسجد سریقیا جی پھر اتنے اوکی ہو گئی یار اپنا بادم ہوئی شاہ خوشبیر شاہ جو آئے سی تریق کر رہی مجھے رہا میں سوڑ کے تو رہے موقع جب آ گیا جھوٹ سے نہیں سو بڑا جانا تو تو تو انہوں نے جی شاہ شاہ صاحب صاحب صاحب اپنے صاحبزادہ پیر سید سید شہید حسین کا کا بیان بیان سی سی آپ سارے ہوئے میں آ جھوٹ جھوٹ جھوٹ پہلے بولے نہیں دوجے گل ٹھیک ہے اس بھی وہی وہی کی کی اس بھی پہلے گل صحیح ہے خدا کا اپنا شاہ نہیں سوئی شاہ وہ جب سب کرتے بھی لگاؤں میں جھوٹ اس بھی نہیں بولیا گل وہ بھی صحیح کہ جن نے سات القاب دے کے آخر خطیب اسلام مفسر قرآن مبلغ اسلام صاحب صحیح شبیل حسین شاہ صاحب کا بیان تھی تو جلسہ مکیا گل دونوں نے صحیح کی ہے نہ وہ جھوٹ بولیا نہ وہ بولیا مگر پہلے دیا نسلوں سے بےدبی گستاخی بے باقی اور بے اجائی ہے دوجے دیا نسلوں میں ادب احترام سے عقیدت پایا جاتا ہے مثال دیتی ہے مسئلہ سے نشین ہو جائے حرکت کرنا میں میں کیا کیا والا ترجمہ ترجمہ نہیں اچھا کہ کی کریں گا اچھا نبی نے قدم رکھا خود ہلیا کمبیا ہندیا سلسلہ آیا حرکت کی تھی میں کیا میں نہیں بنتا اچھا پھر کی میں کیا میرے نبی نے قدم رکھا خود بجٹ میں چاہ گیا میرے نبی نے قدم رکھیا تے وہ دے بولو بولو وہ دے وجد میں آ گیا وہ تو وجد میں آ گیا کیوں اس واسطے کہ اج میرے دامن تے امام الانبیاء ہاں۔ اج میرے دامن تے وہ آیا جدہ پیرہ میں جبریل چمدہ رہا اج میرے دامن تے وہ آیا جدہ پیرہ میں چمدہ رہی اللہ دا ارشتہ رہی دامن میرے دامن سے تم آیا ملک کر لو جن کے تنوں اس جانے مسیحا فرمایا تمہارے کرنا پیس واسطے میرے نبی نے قدم رکھا تو خچ بچ آ گیا بولو بہت قدم آوے اللہ دا حبیب ہوئے جنوں فرشتے قدم چمکے جگاو وہ نبی آ جائے ہلنا حقت کرنا نہیں یہ تے خوشی نہ بچت ہی ہو سکتا ہے کیا جو محبوب آ گیا ہے کہ جدے ترسن جدے آن واسطے صوفی جڑے نے ساری عمر مسلیاں تے ترس آندے نہیں تے آندے نے کبھی آو غریباں نہیں خاموش رہنا پیا مزہ نہیں آتا پیا ہاں، بابا سے بلند میرا مل کے کہہ گلو سوچ پیدا ہو جائے گا کدی آ جی آ بہت میرے نال پیار کرتا ہے جہد نال پیار ہو جی وہ محبوب آ جائے پھر ہلنا کی ہویا ہلنا چھ بانی دارت کی یہ ہلنا نہیں پھر تو وجد ہی ہوں نا کہ میرا یار میرے گھر آ گیا ہے پھر تو آنا یہ نہ کہ میرا حبیب میرا آقا آیا گیا ہے مدینے دا تاجدار آ گیا ہے جی خواجہ فرید نے آخیا ہے خواجہ فرید آتے ساول موڑ محا اللہ چلو کتنا کسی کسی نے برس کر رہے مسلمان بھائیوں میرے نبی نے قدم رکھیا وہ تو ہلیا وجد کی نہیں بچت کیا وجد آ گیا میرے نبی نے ہڈی ماریا میرے بہت خبردار حدیث نہ ہوئے کلا بندہ کھلو کے وکرا جھوٹ بولے تو قرآن آدھا لان تلا لکا دے بھی بندے دساں چ بہ کے جھوٹ بولے تو ادو وا لانتی مسیطے کھلو کے ہزار بندے چ بولے ادو وا لانتی پھر ممبر سے بہ کے بولے ادو وا لانتی گل سچی ہوئے جہاں نہ منے پھر ادو وا لانتی کیوں جی میں بخاؤں آگو ماتا لا جا کے ساری نے میرے کو آ کے جناب تھی ہو حدیث بیان کی تھی ہے کہ فکیل بخائے آڈیو بھی دس کروڑ کر لو کہ دینا پینا میں زبان رو بنا والی گل ہے کی میرے نبی نے اڈی ماری آخیا خبردار پوچھو مور جی پہاڑ سنتا آپ پہاڑ مار کے نا اج میں بال چٹولی ماری جی میرے نبی نے ماری پہاڑ منہ خبردار ایک نبی یہ پہاڑ پہ تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید نے دستا پیا میرا نبی پہاڑ نو سمجھا جی بال میں چٹولی مار گیا کہ باز آ جا تین پتا نہیں بزرگ بیٹھے ہوئے نے مثال دینا پیا ہوں پوچھو میاں جی پہاڑ سنتا ہے میاں جی اس اڈی مارن پہاڑ کا کی معلوم ہوا میرے نبی کا تلک ہو جائے پہاڑ بھی سمجھتا ہے میرے نبی کا نسبت ہو جائے پہاڑ بھی کرنا سمجھتا ان شعور آ جاتا ہے ان شعور آ جائے نبی نال رابطہ ہو جائے پارن بھی سمجھ آ ہے شعور آ جائیں سمجھن کا جی ہو جائیں آخنا میں کار پتھر لوانا ہے تو میرے اللہ تو جن ساڈے بتی لے اس کیس کر لایا عدالت جج صاحب یہ پاگل ہو گیا لے تلاک دلیل کی ہے پہاڑا نہ گلا کر دیا پاگل نہیں ہے پر میرا نبی میرے نبی ادی میرا نبی آتا ہے پہاڑ بہت خبردار تیرے تھے ایک نبی ایک صدیق دو شہید موجود نے معلوم ہوا نبی نال نسبت ہو جائے تو پہاڑ نو بھی شعور آ جاتا ہے قوت سناخت مل جاتی ہے قوت میرے نبی نال تعلق ہو گیا پہاڑ بھی سن دے یہ تے پہاڑ ابو جال دی مٹھی چنکرے میرا نبی چاہے تے وہ بھی سن پہ اشارہ کیتا ہے تے کنکرے سمجھ گئے نے وہ صحیح کلمہ پڑھتے نے پے میں بخاؤں فرمایا وہ خبردار تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو بولو بولو نہ کہہ لو دو نبی امام صدیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق شہید جناب عمر فاروق تے جناب عثمان خلی فرمایا دو شہید صدیق کی گل پھر کر کے بھی پوری کر دی فرمایا ایک ایک نبی صدیق تے دو شہید معلوم ہویا میرے نبی نو ہر بندے دے انجام دا بھی اسمان گلی بھی شہید ہوئے عمر فاروق بھی شہید ہوئے تے نبی نے نہیں کسی نے نہیں پتا کل کی ہونا میں کہ کیوں نہیں پتا میرے نبی نے دسیا کہ شہید ہونا میرے علی نبی نے دسیا علی شہید ہوئے گا میرے نبی نے دسیا عثمان شہید ہوئے گا عمر شہید ہوئے گا علی شہید ہوئے گا حدیث نہ لکھاو میں ذمہ دار کہ جی نبی پہلا دس چڑے تو پھر بھی آخر نہیں نبی نو پتا کوئی نہیں نبی نو پتا کوئی نبی پتا کوئی نہیں میرا یہ کہیں دیا جانا حق نو سمجھدہ ہوا زد کے اڑیا رہنا یہودی ہوگی یہ گل یاد رکھو حق نو سمجھ دیا ہوں کہ کدو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے نے کدو سمان گنی شہید ہوئے نے کدو مولا مرتضا شہید ہوئے نے کدو حضرت مولا حسین شہید ہوئے نے میرے نبی نے پہلا خبر دیتی تھی عالم کو آخر نبی نو پتا کوئی نہیں نبی نو علم کوئی نہیں یہ تو کسی مولوی نو آخر تین علم کوئی نہیں جائے نہیں تو بات تو بات تو بات خورو کٹ کٹ کے مرا پولی کر دے دے میں پڑھیا نہیں تینوں سرٹیفکیٹ کر دیتا میرے کو سنا دے فلانے ماؤ تین ایک مولوی جدھر پروانا دے دے جی تلم ہے کہ جن اللہ اندر رحمان اللہ مل قرآن نبی عالم نہیں علم تے میرے صدیق دا بھی نہیں جی ماں رحم دا علم دا کہ مادہ دے رحم چی ہے میں کہ میرے صدیق نو پتا میں لکھوں اگر میں گل کر گا شاید نہ کبھی سن لو حضرت سیدنا صدیق اکبر وشال دے قریب ہے کہ نہیں اے حصہ فلانے دا اے حصہ فلانے دا اے حصہ فلانے دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جزاک اللہ صابری ملنگ بھائی جی جی الحمد میں خیریت سے ہوں اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ تمام بھائی بھی خیریت سے ہوں گے